یحییٰ بن یحییٰ نے کہا ہمیں سلمان بن بلال نے ربیہ بن عبد الرحمن سے خبر دی انہوں نے عبد الملک بن سعید سے اور انہوں نے حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے اور جب بجے سے نکلے تو کہے اللہم انی من فضلک اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں امام مسلم نے کہا میں نے یحییٰ بن یحییٰ سے سنا وہ کہتے تھے میں نے یہ حدیث سلیمان بن بلال کی کتاب سے لکھی ہے انہوں نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ یحییٰ ہمانی شک کے بغیر وہ ابی سعید اور ابو اسعید سعید سے کہتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو باون